بعد ہی ہوگا اثر کے بعد نہیں آج بھی کچھ دوست آنے کے بعد یہاں درد نہیں کر سکتا کتنے ساری دیا جاتا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما جو ہے یہ خان ماں کا مختص ہے یعنی کس کے بارے میں ما جو کس کے بارے میں یہ تصا یہ سوال کرتے ہیں اہل ایمان سے بھی اور آپس میں کس بات پر لوگوں کے اندر سوال اور جواب بلکہ سوال سے گرم ہے عامل ناب عظیم اس عظیم خبر کے بارے میں جیسے فرمایا کل ہوا نابا عظیم وہ بہت بڑی خبر ہے یہاں فرمایا عن بہت بڑی خبر کے بارے میں اللہ کی وہ خبر یعنی قیامت می مختلف جس میں یہ اختلاف کرنے والے واقعہ کوئی مانتا ہے کوئی انکار کرتا ہے تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ دائی الحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سچی جماعت صحابہ رضوان علیہ مجمعی معاشرے کے اندر اس مقام تک دعوت کو پہنچا چکے ہیں کہ ان کی دعوت کے لیے ایمان بالغیب کی بنیاد پر قربانیاں معاشرے کو اس بات پر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ یہ قیامت کیا ہے یہ آخرت کیا ہے یہ وعد اور وعید کیا ہے یہ کس لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور کس چیز کے خوف سے وہ قربانیاں ہمارے سامنے ان کی آ رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم کسی انسان سے دنیا کے معاملے میں کبھی بھی تصور نہ کر سکتے کہ نہ تو انہیں جان کی پرواہ رہی ہے نہ مال کی دن اور رات ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تو بدل جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے یہ دین سیکھتے ہیں ان کے لیے دنیا ہیز ہو جاتی ہے اور اس راستے میں سباب جو ہے ان کا وہ کافروں کو متحیر کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے یہاں تک کہ خام خواہ یہ سوال اس طرح اٹھ گیا ہے معاشرے میں کہ پورا معاشرہ جو ہے کوشچن مارک بن گیا اور یہ بغیر ایمان بالغیر کے دل میں داخل ہوئے بغیر دعوت دینے والے لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتا اور یہ عام یا تصا یہ ایک خاص درجہ ہے اس موقع تک پہنچ جائیں اہل ایمان جیسے کوئی شخص میں نظر آئے کہ اللہ کے راستے میں جج تھا بے شمار دنیا کی مراد اسے حاصل تھی جو ہی اسے دین سمجھ آیا اس نے کہا میں تو دن رات فیصلے کرتا ہوں اللہ رب العزت کے آئے ہوئے دین اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت سے بے پرواہ ہو کر میرے تو بیسوں فیصلے شریعت کے مخالف چلے جاتے اور کبھی موافق چلے جاتے مجھے تو جس قانون کا حل اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں یہ تو میری بغاوت ہے میں تو اللہ کے مقابلے پر ہوں ایک طرف اللہ رب العزت کی شریعت ہے ایک طرف ہماری زمین پر بنائی ہوئی شریعت ہے جس کے تحت میں فیصلے کرتا ہوں وہ اس کو چھوڑتا ہے تمام فوائد کو چھوڑتا ہے اس پر جو تکلیف اسے آتی برداشت کرتا ہے ابھی یہ واقعہ لوگوں کے کانوں تک پہنچتا ہے اور لوگ اخباروں میں سے پڑھتے ہیں تو یکدم ان کے سامنے ایک دوسرا واقعہ برپا ہوتا ہے کہ ایک جرنیل فوج کو چھوڑتا ہے اور فوج کی تمام مراعات لینے سے انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے نا جس فوج میں تھا مجھے پتہ چل گیا کہ وہ محمد لازنی مار کی مرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے فرامین کچھ بھی ہو ہمیں یس سر کہنا ہوتا ہے اور ہمیں فوج کے مفادات کے اندر مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے خاص ڈر کی وجہ سے امریکہ کا ساتھ دے کر اہل ایمان کی رسوائی ہمارے سپرد کی جائے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے ملا بھائی جو طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے وزیر خارجہ تھے اسلام آباد میں ان کا دفتر تھا اور سب کچھ تھا اور ان کے بیانات آخری ان کے دنوں میں جو ہم نے پڑھے تو وہ تو بالکل سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل تھے توحید ہی توحید ہوتی ہے کل کے اسلام اخبار میں ان کا واقعہ دیا ہوا تھا کہ مجھے پکڑا گیا اسلام آباد سے اور پاکستان کی فوج کے سامنے میرے کپڑے اتارے گئے اور پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے مجھے مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ پٹی جو ہے وہ کھسک گئی آنکھوں سے جب میں نے دیکھا تو بریگیڈیئر سے لے کر چھوٹے سارے کتاب بنائے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے تو وہ چھوڑ دیتا ہے جنرل یہ خبر لوگوں کے سامنے ہے کہتے پاگل اس کو کیا ہو گیا وہ کہتا ہے میں فوج کو کوئی فائدہ بھی نہیں دوں گا ہاں مجھے ایک ٹیکسی چلا کر اپنی روزی کمانا پڑے گا یہ ایک مہیر العقل واقعہ ہوگا ابھی یہ واقعہ وہ بھول نہیں پاتے تو یکدم ان کے سامنے تیسرا واقعہ برپا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ٹاپ کا وکیل کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری جائیداد جو کمائی ہے اس کو بھی میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن پر حرام حلال ہو چکا اور آئندہ میں کبھی اس قانون کے تحت پیش نہیں ہوگا اور اس قانون کے واسطے دے کر اپنے کلائنٹس کے لیے حقوق نہیں مانوں گا تو یہ تو قانون ہی اللہ کا نہیں انسان کا بنایا ہوا قانون اور اسی طرح سے لوگ دھڑا دھڑ قربانیاں دیتے ہیں بینک آفیسر اپنے بینک کو چھوڑ کر لوگوں کو ایک چھوٹی سی دکان لگائے ہوئے نظر آتا ہے جیسے کہ پارٹیشن سے پہلے جب مولانا مودودی نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی حکومت کافرہ حکومت ہے اور اس کی ملازمت حرام ہے تو ایک تھانے دار نے ملازمت چھوڑی یا وہ ڈی ایس پی تھا اس وقت میں تھانے دار اور ڈی ایس پی کون بنتا تھا مسلمانوں میں مسلمین کے لیے تو چپراسی کی یا سپاہی کی نوکری ہوتی تھی یہ تو سب انگریزوں کے لیے تھی یا ہندو کے لیے وہ اتنے بڑے رینک پر پہنچا ہوا اس نے تھانے داری کو لبیک کر دیا اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد کئی کاروبار کیے اسے کوئی بھی موقف نہ بیٹھا آخر کار اسے ایک تنور ملا جس پر وہ روٹیاں لگا کر کھانا پکا کر بیچتا تھا اور اصطاقن وہ کے سامنے تھا یہ مناظر اور اس طرح نوجوانوں کے جو رسیلی نوجوانی میں ہو اور نوجوانی کی چوٹی پر ہو اس کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو جس طرح آج تک اہل اسلام نے اپنی قربانی کے کافروں کی آنکھیں بند کر دی جھنڈیا گئی ہیں ان کی آنکھیں اور وزیر دفاع نے انگلینڈ کے وزیر دفاع نے یہ تسلیم کر لیا کہ افغانستان میں وہ جنگ ہار چکے الحمد للہ اور اتنی قربانی اتنی قربانی کیا انہیں زندگی کی لذتیں جو ہیں ان سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیا یہ جینا نہیں جانتے ان کو کیا ہو گیا ہے یہ مرتے چلے جاتے اور پھر اس سے باز نہیں آتے جبکہ ہوتا بھی کچھ نہیں بظاہر کو کے نزدیک تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اگرچہ انہیں جو فائدہ ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اہل ایمان جانتے ہیں کہ کس قدر فائدہ ہوا کس قدر نکھار پیدا ہوا کس قدر لوگ توحید میں بہتر ہوئے کس قدر سنت کے ساتھ چمتے اور کتنا بڑا انقلاب آیا کہ ایف ایس سی میں یا ایف اے میں فیصلہ باد بورڈ سے آٹھ پہلی پوزیشنیں لڑکیوں کو حاصل ہوتی ہیں اور آٹھ کی آٹھ لڑکیاں قرآن کو حفظ کرنے والی اور پردہ والی ان سب کی تصویر برقع کے ساتھ اسی طرح یہاں پر بی اے اور بی ایس سی میں پانچ لڑکیاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتی ہیں ایک صرف بی اے میں لڑکا فرسٹ تھرڈ پانچ کی پانچ لڑکیوں نے برقع اڑا ہوا ہے اور صرف ان کی آنکھیں دکھائی دے رہی اور سب سے جب سوالات کیے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا بننا چاہتی ہو تو سب کا آئیڈیل سب کا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا نہیں ہے جیسے ہمارے جرنیلوں کا بلکہ ان کا تخیلاتی لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وقت جب اللہ کو نہ ماننے والے آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کلمہ کی نہ پڑھتے تھے جب وہ آخرت کے لیے ایسی قربانیاں دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل تو کہتے ہیں یہ لوگ بیوقوف ہیں یہ پاگل ہو گئے مہاض اللہ سخص اللہ امبیا اور رسول کو مجنون اسی لیے کہا گیا کہ یہ جنونی ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے یہ جنون ہو سکتا ہے یہ بالکل عقل سے باہر بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کی تمام مراد کو قربان کر دے مصعب بن عمیر ایک شہزادہ ہوتے ہوئے جس کا ہر روز نیا لباس ہوتا تھا اور مصعب جس گلی سے داخل ہوتے خوشبو ہی خوشبو پھیل جایا کرتی یہ مصعب بن عمیر جب مدینہ میں مبلک کی حیثیت سے گئے تو صرف دو چادروں میں لپتے ہوئے تھے جن کو درختوں کے کانٹوں کے ساتھ گانٹا گیا تھا اور جب یہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں بدر کے اندر تو مصعب کے پاؤں ڈھانکے جاتے تھے اس کی چادر سے تو اس کا سر ننگا ہو جاتا ہے اس کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپ کر پاؤں پر گھر کی گھاس ڈالنے کے لیے کہا تو اما یا تفا علوم ایک درجے کی خبر دے رہا ہے ایک دعوت ہے ایک انقلاب ہے ایک سوال ہے جو بے دینوں کے اندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تب دین پھیلتا ہے کہ وہ سوچنے پر سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوتے کہ یہ شخص کیا ان کو رہا ہے کیا دے رہا ہے یہ انسان وہ انسان نہیں رہے یہ ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے یہ واقع آخرت کو مانتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت ہو یہی تو وجہ ہے کہ قرآن اس جہاد کے بعد اگرچہ اس جہاد اور کتاب میں یہ خیر ہے مگر اس خیر میں دہن بھی ہے بہت کچھ دھواں بھی ہے بہت کچھ آخ بھی ہے بہت کچھ توحید کے ناطے سے کمزوریاں بھی ہیں سنت کے ناطے سے بھی کمزوری ہے اس کے باوجود من حیث المجموع یہ خیر ہے اس خیر کے بعد جو خیر داغدار بھی ہے اتنا بڑا انقلاب آیا کہ یورپ میں قرآن کے نسخے اس طرح بکے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں بکے اسلامی کتب کی دکانیں یورپ کے اندر تمام کے تمام یورپ کے اندر اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز میں جتنے بھی یہ ہیں اس قدر فروخت ہو رہی ہے کہ کتابیں فروخت کرنے والے آداد و شمار پڑھ لیجئے کہ آپ کی حیرت دنگ رہ جائے گی کہ یورپ ٹوٹ پڑا ہے اسلام کو پڑھنے کے لیے اور کفار مجبور ہو گئے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے کوئی اس لیے مطالعہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ پاگل کون سی چیز کر رہی ہے کوئی اس لیے مطالعہ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں یہ حقیقت نہ ہو اور مارے کے اور مارے حسد کے اور بغض کے اور کینے کے اب فاشزم کی تحریک جو ہے وہ سب اٹھا رہی ہے کہ قرآن کو غسل خانے میں پھینک دو قرآن قتل کرواتا ہے معذ اللہ سفلا کو خبیص بولتا بکتا ہے کہ یہ ساری قتل و غارت اور فساد محمد کے آنے سے آیا صلی اللہ علیہ یہ منحوس ہو اور کوئی کارٹون بناتا ہے نبی کریم وسلم سے اپنی موت کو آوازیں دے رہے ہیں اپنی تباہی کو سینے سے لگانے کے لیے بے قید ہو گئے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی توہین کے بعد کبھی کسی کو زیادہ مہدت نہیں دی اسلامی تاریخ اس پر شہادت دیتی اور رسول کو قتل کرنے کے بعد قوموں کا استحصال ہو جایا کرتا تھا قرآن میں بڑی قوموں کے واقعات درج جب انہوں نے اپنے رسول کی تقدیب کے بعد اسے قتل کر دیا تو اللہ نے ان قوموں پر عذاب استحصال بھیجا کسی پر ایسی چیخ بھیجی جس نے کلیجے پھاڑ دیے اور کسی پر سناٹے کی آئی کسی کو زمین پر غرض کر دیا کسی کے زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے گیا اور الٹا کر کے اوندھا دے مارا اور پھر اس پر نشان زدہ پتھر کرتا ہے آج رب ضلجدال کرام کا رسول امام الرسل اس کی عزت کا معاملہ ہے آج اللہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا بشرطے کہ ہم خالص ہو جائے اور ہم ما یتفا علوم کا موقع لے آئے موقع ہماری وجہ سے آئے گا ہماری مخلصی کی وجہ سے ہماری قربانیوں کی وجہ سے ایمان بالغیر کی شہادتوں کی وجہ سے ایمان بلغیر کی کوئی شہادت تو ہو زندگی ساری خالی ہو اس کی گواہی سے ایمان بالغ والا بھی ویسا ہی ہو اور جو ایمان نہیں رکھتا غیر پر اس کی بھی ویسی زندگی دونوں بے توقل دونوں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے دونوں اللہ کے لیے قربانی اور قیمت نہ اٹھانے والے تو کیا فرق ہوا کیسے اما یا تصا معاشرے میں یہ سوال کیا جائے گا فرمایا کل سیاح ہرگز ہر نہیں ان کی سب ہردا سرائی اور غلط ہے سیا علمون سین قریب کے لیے آتی اب قریب وہ جان لیں گے پھر کل ہر نہیں سیا لبول ان قریب ہو گے یہ دور نہیں ہے قریب ہی ہے کہ سب حقائق سب پر کھلنے والے ہیں جس میں بش بھی اگر اس حال میں مر گیا تو مومن ہوگا اللہ پر یقین کرنے والا ہوگا مگر اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا الم نہ جلد ہر کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا گول ہونے کے باوجود یہ کس طرح سے بچھونا بن گئی ون دیوال پہاڑوں کو ہم نے کیل بنا دیا پہاڑوں کو زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ نے مقرر کیا کہ یہ ایسے متحرک نہ ہو کہ سب کو اپنے اوپر سے گرا دے اور برباد کر دیں وا پنجا ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا کہ تمہاری نسلیں چلتی رہیں پید نہ ہو جائے جوڑوں کی وجہ سے نسل نہیں جائیں گی اگر جوڑے نہ ہوں تو نسل ختم ہو جائے اور جس چیز کا جوڑا ختم ہوتا ہے اس کی نسل بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی نسل کو قائم رکھنے کا باعث بھی جوڑا جوڑا ہونا وہ جالنا نو مکم صبح کا اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکن اتارنے کا باعث بنایا تم پھر سے زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنے کے بعد ایسے ہرے بھرے ہو جاتے ہو کہ نیند کے بغیر کبھی تھکن اتر نہیں سکتی دنیا کی ہر نعمت کیوں نہ حاصل ہو انسان کو جب نیند جو ہے وہ ایسا غلبہ کرے کہ نیند کی جو کمی ہے اس کی کمر کو توڑ رہی ہو تو اس وقت اس کے سامنے دنیا بھر کی دولت اور دنیا بھر کا ایش و عشرت کا سامان پیش کیجیے جب وہ بریکنگ پوائنٹ پر آ گیا ہو ٹوٹنے کے قریب ہو وہ کہے گا بندہ ایک آم کے لیے سو لینے دو سب کچھ مجھ سے دور لے جاؤ تو میں نے نیند کو تمہارے لیے تھکن اترنے کا باعث بنایا وجال نہ لئی کا لباس رات کو میں نے لباس بنا کر اوڑھا دیا ہر چیز پر رات سکون کا باعث بنتی ہے اور چھا جاتی یہ کالی چادر وجال نہ نہارا معاشا اور دن کو میں نے تمہاری معیشت کا سامان بنا دیا کہ دن میں ہر چیز نظر آتی ہے دوڑتے بھاگتے ہو اپنی زندگی کے لیے تمام وسائل کے ساتھ سامان حاصل کرتے ہو وہ بنائی نا فو سب اور تمہارے اوپر میں نے سات مضبوط آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسری طرح اتنے مضبوط کہ آج تک نہیں گرا کوئی ٹکڑا وجالنا اب بدر پر حاجا اور ہم نے چراغ بنایا چراغ وہ حاجا چمکنے والا چراغ روشن چراغ سورج جس نے ایک چراغ نے پوری دنیا روشن کر کے رکھی وہ ان زل نا منل اور میں نے نچڑنے والی بدلوں سے موسلادھار پانی نازل کیا دنو بھی ہب بم و نباتا تاکہ اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے ہب اناج نکالے جس کو سٹور بھی کر سکتے اور نباتا طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور چارہ و جنات الفافا اور باغات لپتے ہوئے گھنے باغات تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ رب الجلال بل اکرام نے اس جہان کو جو بنایا ہے یہ کھلندرے کا کھیل نہیں اتنی زبردست تصدیق اتنے قاعدے اور قوانین کہ ہر مخلوق اپنے دائرہ کار کے اندر کار فرما ہے اور انسان ہے کہ اس کی زندگی کو اور حیوان ہے پرند ہے چرند ہے اور انسان کے رزق کا انتظام اس زمین کو اللہ تھکنے نہیں دیتا ایک دفعہ کھیتی دینے کے بعد پھر یہ اپنا سینہ کھول دیتی دوبارہ کھیتی اگلنے کے لیے یہ کتنی مہربان ہے کس کے حکم سے اپنے آپ نہیں کوئی ہے جو آسمان سے وہ پانی برساتا ہے جس میں حیات ہے جو زمین کو ہماری خدمت میں لگائے ہوئے ساری مخلوقات مسخر کر دی انسان کے لیے پرندے ہیں تو ان کو کاٹتا ہے اور کھاتا ہے بڑے بڑے کبھی جانور ہیں انہیں ہانکتا ہے اور وہ اس کے اس طرح تابے دار ہیں کہ گویا یہ ان سے طاقتور ہے حالانکہ کسی ایک اکیلے کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے ایسے بڑے جانور اونٹ ہے ہاتھی ہے گھوڑے ہیں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ جو بنایا کہ سوتا ہے اور پھر نئے سرے سے تو تازہ ہو جاتا ہے تیری گندگیاں نکلتی ہیں اور تو صحت مند اور تن و مند ہو جاتا ہے اور اس دلت سے ہر روز نکلتا ہے کہ اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے پھر تو سونے کا محتاج ہے پھر تو سانس کا محتاج ہے تیرے باپ کی آکسیجن نہیں ہے بش بھی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کی آکسیجن اس کے قبضے میں ہے یہ بش بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی غذا میں سے جزو بدن جس کو بناتا ہے اپنی مرضی سے بناتا ہے کوئی بھی کافر نہیں کہہ سکتا کہ دل کو اپنا خود دھڑکا رہا ہے اس کی رفتار کو اور خون کے دوران کو اس نے خود مقرر کر رکھا ہے یا امریکیوں کے خون کے دوران بش کے ہاتھ میں ہے سب کچھ تو اللہ کا ہے اے محتاج و فقیر انسان کیا اب بھی نہیں دیکھتا کہ اس کائنات کا کوئی حاکم ہے اور اس نے کسی مقصد کے لیے بنائی اتنی قاعدوں اور ضابطوں کے اندر جڑی ہوئی کائنات کہ تو تھوڑے سے ضابطے پڑنے کے بعد ہوا میں اڑنے لگا منو تنا لے کر تو ایک جگہ سے بغیر کسی واسطے کے دوسری جگہ بات کرنے لگا یہ اللہ کے قوانین میں سے تھوڑے سے قوانین تجھے معلوم ہوئے تو نے اس کی ایک ایک آشاریہ بھر پیروی کی اس کے بعد تو یہاں تک پہنچا اگر اس ٹیکنالوجی میں اصول اور ضابطے کی پیروی ایک آشاریہ سے بھی کروڑواں حصہ کب جان بوجھ کر نہ کی جائے کمپیوٹر بھی بیکار کرپٹ ہو جاتا ہے ساری مشین بھی کرپٹ ہے کچھ بھی پلے نہیں رہے گا کیا جی وائرس آ گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا وہی جو ضابطے اور قوانین جو ان میں کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی ہم نے کسی ضابطے کی نافرمانی کی آلے نے کام کرنا چھوڑ دیا تو تو کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے تو اپنے اللہ پر بالغیر ایمان نہیں لاتا کیا یہ ہر کائنات کی شہر جو مخاطب ہو کر جھنجھوڑتی نہیں ہے مان بھی اچھا رہے گا اس کے ساتھ اگر مقابلہ ہو گیا تو کوئی یارہ نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ لڑ کے یہ بہت بڑا رب ہے سب سے بڑا ہے اور بہت بڑی خبر ہے آخرت کی اور قیامت کی خبر حق ہے کہ جو اتنا بڑا رب ہے اتنا عادل ہے کہ ہر مخلوق اپنے دائرے کے اندر اس نے خوب اس کی شان بنائی ہوئی سورج کی شان اس کے اپنے دائرے میں ہے جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی روشنی نہیں ہوتی چاند کو اپنے دائرے میں چلنا انگوریوں کو اپنے حساب سے اگنا مجال ہے کہ آم کا درخت جو ہے وہ سیب دینا شروع کر دے اور سیب کا درخت جو ہے اس سے آپ کو کوئی اور پھل اترتا ہوا دکھائی دے انسانوں کے گھر مجال ہے کہ ہاتھی اور جانور جنم لینے لگے شیر اور چیتا پیدا ہو جائے اور شیر اور چیتے کے گھر انسان پیدا ہو جائے اور چوتھے دن خبر آئے کہ شیروں کے گھر میں انسان پیدا ہوا اور انسان کے بچوں کو چیز پھاڑ دیا نہیں بڑا مہربان ہے کائنات کے اندر مجال نہیں ہے کسی کی کہ اس کے ضابطوں سے دائیں بائیں ہو سکے تو کیوں پھر نہیں پہچانتا اپنے رب کو ہم یا کسا آلود نابا لگی اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے اسے دیکھتے نہیں اس پردے کے پیچھے جو اللہ رب العزت نے نشانیاں برپا کر رکھی اللہ بھی مختلف وہ خبر جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کوئی جھٹلاتا ہے کوئی تصدیق کرتا ہے ان قریب اسے جان لیں گے پھر ہر دن ان کے تمام وہم تمام باتیں بکواس ہے اور جھوٹ ہے ان قریب وہ جان لیں گے ان یوم پر کا نکالا یہ یہ سب نشانیاں کائنات کے ارد گرد جو بکھری ہوئی ہے وفی ان خوشی کو افالا دکھ اور تمہارے اپنے اندر جو نشانی ہے یہ خبر دے رہی ہے کہ فصل کا دن فیصلے کا دن آ کر رہے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا مہربان مالک اتنا بڑا عادل اور حکیم یوں ہی لوگوں کو چھوڑ دے کوئی ستاتا چلا جائے اور کوئی تختہ مچھ بنا رہے گوانتا نامو بے میں مسائل برداشت کرتے ہوئے اس کا دم نکل جائے اور یہ ستاتا رہے اور دونوں کے لیے بس یہی دھیان ہو نہیں کوئی اور جہان ہے جہاں یوم فصل ہوگا جہاں فیصلے ہوں گے اور رسول سے پوچھیے اس دن کی تفصیلات کا نام یہ خواتا اس کا وقت بھی مقرر ہے وہ کبھی پہلے نہیں آئے گا اور آنے پر کبھی ٹل نہ سکے گا جیسے دنیا میں جس کی موت کا وقت آتا ہے کبھی وہ ڈرا نہیں کرتا نہیں وقت اللہ نفسن کی جا اجل وقت یوم یوم فقوفی سور جس دن سور میں پھونکا جائے گا فتح اتونا افواجہ تم فوج در فوج نکل آؤ گے زمین سے اور فوج در فوج آ رہے ہوں گے زمرا زمرا مختلف گروہ ہوں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اور امام الانبیاء کے ساتھ ان کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر قومہ یا ہوں پھر اپنی قوم کو لے کر آگ میں داخل ہوگا اسی طرح سے جو فرائنا ہے تواغیت ہے وہ تواغیت اپنی قوموں کے ساتھ ہوں گے اور ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے اور زندہ ہو چکے ہوں گے کہ بھئی ہر شخص جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے جو سلیب کی پوجا کرتا تھا وہ سلیب اٹھانے والوں کے ساتھ ہو جائے جو ازیر کی پوجا کرتا تھا وہ شیطان کے ساتھ چلا جائے تواغیف کی پوجا کرنے والا تواغیز کے ساتھ چلا جائے انبیاء علی السلام اسلام تعاون نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی پوجا کا وقت نہیں دیا تو سب لوگ اپنے اپنے تواغیر کے ساتھ اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ چلے جائیں گے اور کھڑے رہیں گے صرف اہل ایمان اور منافقین اور منافقین جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ سن چکے ان کی کمر اکڑ جائے گی ایک تختہ بنا دی جائے گی اور اہل ایمان کو جب اللہ رب العزت اپنی پنڈلی دکھائے گا جو بھی اس کی کیفیت ہوگی تو وہ سجدہ ریز ہوں گے اور پھر وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے اور فرشتے ہانک رہے ہوں گے زمرا زمرا گرو در گرو وہ کچھ حادث اب وابا آسمان کو کھول دیا جائے گا وہ دروازے دروازے اور راستے راستے ہو جائے گا آسمان میں کئی دروازے بن جائیں گے اس سے فرشتے اتر رہے ہوں گے بس رہتے جیبان فکانت سرابا اور یہ کبھی ہے کل پہاڑ جن کی چوٹیاں آسمان بوش ہیں یہ سب بالکل خراب کر دیے جائیں گے ریت کی طرح ذرا ذرا ہو چکے ہوں گے ان جہن مکانت مرسادہ بے شک جہنم جو ہے گھاٹ میں جہنم تو پیاسی ہے انسانوں کی یہاں تک کہ اللہ اس سے پوچھتا حال کلا تو بھر گئی وہ کہتی حل میں مزید اللہ اور دے تو یہ گھاٹ میں ہے کفار کہ کب اس کو اس کا ایندھن دیا جاتا ہے یہ کے لیے تاوت اس کو کہتے تغا سے ہے یہ حد کو توڑ دینا پانی کا حد ہلاند کر سیلاب کی شکل میں امڑ آنا اس کو بھی تغیانی کہتے ہیں تغا کا مطلب ہے تغیانی میں مبتلا لوگ جو اپنی انسانیت کی حد کو توڑ کر رب الجلال اکرام کے ساتھ غیر کی عبادت میں مبتلا تھے تعویل وہ ہے جو تواغیب تھے خود یا جن کی پوجا کرتے تواغیب کی جو پوجا کرتے تھے وہ ان کا ماں آبا ان کا ٹھکانا جہنم ہے ٹھکانا کہہ دیا اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہو گیا اللہ اس سے محفوظ رکھے آپ اور جو بھی قبیانی ہمارے اندر ہے وقت سے پہلے ہمیں دور کرنے کی لا پیہا احبابا اس میں کئی زمانے رہے اور تقسیم دفاعی مفسر جو ہے تفریح کرنے والے تقریر کی یہاں پر بہت اچھی بات کرتے احبابہ پر بحث ہے مفسرین میں کہ کتنی مدت ہے یہ کہتے ہیں بلکہ یہ مدت کا مسالہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے اشارہ تن یہ کہا ہے یہ لمبی مدت کے لیے کیا ہے انما کنایا تم یہ کنایا اشارہ ہے انل خلود ابدا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ابد آباد اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ جانا لا خون فیہا بر ولا شرابا ذائقہ نہ چکھیں گے بد نصیب وہاں پر کسی ٹھنڈی چیز کا اور نہ کسی پینے والی چیز کا نہ دل میں ٹھنڈک آئے گی نہ زبان پر ٹھنڈک آئے گی نہ جسم جو پیاس سے اور بھوک سے جل رہا ہوگا اس میں کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی کھانے کو تھوڑ ملے گی کانٹوں والی جو نگلی بھی نہ جا سکے گی اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ہوگا جو پینے کو ملے گا اور جہنمیوں کے زخموں کی پیس اور ان کا خون یہ اللہ حمیم و غصہ انہیں ملے گا حمیم انتہائی گرم اور غصہ دھون زخموں کا دھون اور خون جزا وفاقا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظلم ہے یہ جزا ہے بدلہ ہے وفاقہ پورے کا پورا انہوں نے کم نہیں کی رحمان کی رحمتوں کی نقدری رحمان کی پہچان میں پہلو کہی تو انہوں نے باقاعدہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دنیا میں پھر بھی نہ مانا کیا رد جلال ولی اقرام سے بے شمار تاریخی حادثات تھے اور انسان کی اس کی زندگی میں بہت کچھ نہیں دکھا دیا کیا پاکستان والوں کے لیے اب بھی کوئی وقت ہے المیا نلینا آ منو انتاہو ذکر اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائے اور پاکستان کی خبر پوری دنیا میں پہنچتی ہے امریکہ کا سیلاب پوری دنیا میں پہنچا سیلاب آیا اپنے آپ کو نہ نکال سکے اپنی گاڑیوں کو نہ نکال سکے ان کی گاڑیوں کی کاروں کی چھتیں پتھروں سے بھری پڑی سمندر یوں امڑ آیا اور ان کو لہریں لے گئی سمندر کے اندر پاکستان کے اندر زلزلہ آیا لوگ بیٹھے ہوئے برف ہو گئے جن لوگوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور ہلکا سا جھٹکا ہمارے ساتھی یہاں پر جن کی شادی عرفان وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کی طرف بھی اس کا ایک جھٹکا آیا بس دیکھنے والوں نے صرف یہ دیکھا وہ بتاتے ہیں یار خان بھی موجود تھا یہ دیکھا کہ یک دم دھول اٹھتی ہے ایک ہولناک آواز ہے جانوروں نے عجیب آوازیں نکالی ہیں اور ایک بہت بڑی گونج اور گرج اور گھن گرج ہے اس کے بعد یکدم مٹی ہے جس نے سارے آسمان کو ڈھانپ دیا ہے اور فضا جو ہے اس پر اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد گڑ گڑ کرتے ہوئے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زمین پر آنا شروع ہوئے بس کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا اس کے بعد جب آنکھ کھولی ہے تو منظر تباہی اور بربادی کا ہمارے سامنے ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ہوٹل دیکھے جو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے بالا کوٹ سے ان کی چھتیں زمین سے چار اور پانچ فٹ بلند تھی جبکہ ساری باقی جو ان کی منظریں تھیں وہ زمین میں جا چکی تھی اور ہوٹلوں میں سے جب لوگ نکالے گئے تو وہ بے حیا اور بے شرم مرد اور عورتیں بھی نکلے جن کے جسم پر کوئی تار بھی ایک دھاگے کی موجود نہ تھی وہ اپنی عیاشی اور بے حیائیوں میں شرابے پیتے ہوئے مالک کی پکڑ کے سپرد کیے گئے کچھ لڑکوں نے دین دار بھائیوں نے جو کام کر رہے تھے اللہ نے جائے خیر دے وہاں پر انہوں نے ان سرکاری لوگوں کو ان لوگوں سے ذرا غافل پا کر ان کو سمندر میں دریا میں پھینک دیا انہوں نے کہا یہ دفنانے کے قابل بے حیا جو اس گندگی کے اندر اللہ نے پکڑ لی ہم انہیں دفنانا برداشت نہیں کرتے ان کو دریا سے سپرد کرو ان خوبصا کا یہی انجام ہونا چاہیے اس دنیا میں تو بھائی اب بھی کوئی قصر باقی ہے جزا اب دفاع کا پورے کا پورا بدلا ہے اب بھی کہنے والے کہتے ہیں ہم نے تو ڈر کے کافروں کی مدد کی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے کیا پتھر کے زمانے میں اللہ نے پہنچا کر پاکستان کے ایک ٹکڑے کو تمہیں منظر نہیں کروا دیا اس چیز کا ہزاروں فوج بھی ماری گئی نہ فوج بچ سکی اپنے لا لشکر کے باوجود نہ بڑے وڈیرے بچ سکے نہ غریب بچ سکے نہ امیر بچ سکے کہیں اس نے لوگوں کو گھمایا ہے اس زلزلے میں کہیں زمین میں دھسایا ہے کہیں اس نے آواز نکال کر بہت بڑی دراریں ڈالی ہیں زمین میں ان دراروں میں لوگ چلے گئے عجیب و غریب اس کے مختلف سلوک تھے مختلف لوگوں کے ساتھ اور اس نے یہ بتا دیا کہ پتھر میں زمانے پتھر کے زمانے سے بچنے کی خاطر دیسی کٹروں سے بچنے کی خاطر اپنے مسلمین بھائیوں اور بہنوں اپنے بدھوں اور بچوں کو کفار کے حوالے کرنے والوں ان کو در بدر کرنے والوں ان کو لوگوں کے ٹکڑوں کی بھیک پر مجبور کرنے والوں وہ جو دنیا میں امیر ترین قوموں کے افراد تھے آج میں تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا کر دکھاتا ہوں کہ میری قوت کتنی ہے کیا میرے ساتھ مقابلہ کرنے پر تل گئے ہو مگر ہے کوئی ان میں فرق آیا ہو کیا پھر یہ اسی جزا کے مستحق نہیں ہے اس پر مر جائیں تو جزا جزاؤں لفاسا بدلا ہے لفاسا پورے کا پورا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان لا جا خطاب یہ تو حساب کی امید ہی نہ رکھتے تھے کہ کبھی حساب کتاب بھی دینا پڑے گا قرضہ بھی آیا دینا اور ہماری آیات کو انہوں نے حد درجہ تقدیق کی معان رد کے ساتھ حق کو پہچان لینے کے بعد بھی حق کو باطل کہا آج کون قرآن کو نہیں پہچان چکا آج پار کو قرآن کی پہچان ہم سے زیادہ ہے کیا خوب کہا ایک عالم دین انہوں نے کہا کہ آج کی سیاست یہ ہے کہ کفار کو یہ پہچان ہو چکی ہے کہ اہل اسلام کے پاس ایک محفوظ دین ہے اس دین کو ہم کسی صورت بھی ضائع تو نہیں کر سکتے نہ اسے بدل سکتے اب جب ہم نے چھری اور تلوار اور بندوق ان کے ہاتھ میں خود پکڑا دی ہے اپنے دشمن روس کو مروانے کے لیے تو ایک نہ ایک دن یہ سمجھدار اتنے ہو جائیں گے کہ یہ اپنے دین کو کما حقوق لے کر اٹھنے والے ہو جائیں گے انہیں پتا ہے کہ اب یہ ہماری دعوت میں بڑے نقائص بے شک ہم خلوص کی بنیاد پر جانے دے رہے ہیں اور اللہ اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ضرور ڈھانپ لے گا انشاءاللہ مگر کوتاہیاں ہماری انہیں ہم سے بھی زیادہ معلوم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جہاز بند تو نہیں کریں گے اب ان کے جہاز میں خود گھس جاؤ اور کوشش کرو کہ ان کا رخ کسی ایسی طرف موڑ دیا کرو کہ انہیں فائدہ کم ہو وہ ہمیں خوب سمجھ چکے ہیں اور سوچ سمجھ کر اللہ کی آیات کی تقزیب کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کے منصوبے لمبے چوڑے اور اتنا خرچ ہو رہا ہے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور مسلمان کو کہ آج تک کبھی اس طرح کفار نے کھل کر نہیں دیا حتیٰ کہ سعودی حکومت کی الحمدللہ اللہ نے ان کے منہ سے بھی نکلوا دیا کہ پوپ کا بیان سلیمی جنگ کی بھول نہیں ہوئے یہ حاکم نے کہہ دیا اور چیف مفتی نے کہا کہ اس کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے اور کئی کئی گورنمنٹوں نے یہ بیان دے دی گویا کہ اب ان کی خباست اتنی کھل چکی ہے کہ اپنے عوام کے پریشر کی وجہ سے اب حکام تک کو بھی یہ بیانات دینے پڑتے ہیں معلوم ہوا کہ اب بگل بن چکا ہے اب میدان جنگ بالکل گرم ہے اب یہ سرد نہ ہوگا جب تک کہ اہل ایمان کو اللہ جانچ نہ لے کہ وہ ایمان والے ہیں منافع ہیں اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ ان پر حجت نہ تمام کر لے کہ جزا اور وفاقہ سے مستحق ہو جائے فرمایا پر مارا قبضی آیا ہماری سب نشانیوں کو انہوں نے تقدیف کر دی جبکہ انہی دنوں میں اللہ نے زلزلے کی اور طوفانوں کی سمندری طوفانوں کی نشانیاں بھی دکھائی یہ آسمانی نشانیاں بکل اللہ سعید اقسام دلابا اور ہر شے کو ہم نے بند کر رکھا ہے کتابت کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے سب لکھی چیز ہے نہ بھی لکھتا تو اللہ سے کوئی چیز جو ہے بھول نہیں سکتی مگر لکھنا مزید تاخیر کے لیے فضو کو مزہ چکھو پلنگ نزیدہ اللہ اذاوا ہم اضافہ نہ کریں گے تمہارے لیے مگر اس کا کہ عذاب اور زیادہ کر دیں گے تم اسی کے مستحق ایک تصویر دی گئی ہے انٹرنیٹ پر ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر درست سچی ہو انہوں نے کہا کہ آرام کو جو امریکن کمپنی ہے اس کے تحت کھدائی ہو رہی ہے سعودیہ کے قریب ان علاقوں میں جہاں آد و سمود کی بستیوں پر طوفان آئے اور وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا سیٹلائٹ سے کسی نے تصویر لی ہے وہاں پر جو کھدائی میں مختلف ڈھانچے نکل رہے ہیں تو ایک ڈھانچے کی یہ اب کیمرہ ٹرک ہے یا حقیقت ہے ایک ڈھانچے کی تصویر دی گئی ہے جس کے ساتھ ایک مرد کھڑا ہے اور اس شخص کا سر جو ہے اور منہ وہ تقریباً پانچ چھ سات فٹ کا نظر آتا ہے چار فٹ سے لے کر چھ فٹ کا اور باقی ڈھانچہ بھی اسی اعتبار سے بہت بڑا ہے اور یہ بخاری کی صحیح حدیث کی پوری طرح تصدیق ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام وسلام کے قد پر ہوں گے سب جنتی اور آدم کا قد سات ہاتھ تھا ہاتھ عربی میں ہاتھ سے لے کر کونی تک بازو ہو سکتے ہیں اتنا قد تھا آدم علیہ صلاح اسلام کا تو اگر یہ درست ہے یہ خبر تو یہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا رہا ہے اور اس سے پہلے صحیفہ حمام بن منبع وہ بھی مل چکا ہے اور وہ صحیفہ آج ان کے عجائب گھروں میں ہے جو ابو حریرا کے شاگرد نے رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ہاتھ سے ابو حریرا سے سن کر حدیثیں لکھی ہے مل جاتی ہے کتاب آپ کو مل جائے گی اردو بازار سے اور وہ ساری کی ساری احادیث بما اپنے متن کے مکمل طور پر پورے کا پورا متن بخاری اور مسلم میں محفوظ ہے آج موجود ہے ایسے بے شمار ثبوت آج جو ہے آسمان والا اپنی رحمت کے تحت اپنی مہربانیاں کرنے کے لیے ان کفار کے سامنے لا رہا ہے اور ہمارے سامنے اس لیے لا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم ہو جائیں اب کفار کا ذکر ختم ہوا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین اور اللہ ہمیں توفیق دے کے سلیبی جنگ میں ہمارا نام ہماری قربانی اور شہادتوں کی وجہ سے حزب اللہ میں لکھا جائے آمین اور لوگ ہمیں پہچان لیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور ہم دیہی کٹر سے اور کسی پتھر کے زمانے میں پہنچنے سے نہیں ڈرتے اس واسطے کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی زمانے میں کسی کو پہنچانا کسی نئے زمانے میں ان کو پیدا کر دینا کچھ مشکل نہیں ان للمتقین مفاد بے شک مستقین کے لیے جو تقوا اختیار کرنے کامیابی ہے ہدا دنیا میں اور آفرت ہے ہدا افا و آنابا ہدایت ہے باغ ہے شاندار جنت کے آنابا اور انگور ہیں ان باغوں میں وا با اطرابا ہم عمر کاٹنے ہیں جو ایک ہی عمر پر رہیں گی اور وہ سب نوجوان ہیں بقاسن دافا اور چھلک سے جو جام میں جو لے لے کر کے سامنے جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہیں وہ پیش ہوں گے اور وہ بھی ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے لا یسمعون فیہا لغو ولا دل نہ جنت میں کوئی لغو کوئی بکواس اور بے فائدہ بات سنیں گے ولا کہ حساب نہ کوئی بات ہوگی جو اللہ رب العزت اس کی نشانی کو جھٹلانے والی ہو نہ کوئی کسی دوسرے کو جھٹلائے گا کیونکہ سب اہل ایمان اس طرح ہوں گے کہ ایک آدمی کے دل پر ہوں گے دل میں کوئی کینا اور بہت باقی نہ رکھا جائے گا جزا وقت کا یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے اور عطا ہے حساب کے ساتھ یہاں حساب کتاب کہا حساب کے ساتھ لیے کہ جنت کے دراجات میں اور جنت کے درجات ایمان اور عمل کی بنیاد پر مختلف ہوں گے سب سے اوپر درجات جو ہوں گے وہ انبیاء اور رسول کے ہوں گے علیہ مسلاق اسلام اور ان کے ساتھ جو خوش قسمت ہوں اور اب بھی سما رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا تو ڈرتے کیوں وہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی اور رب ہو وہ ماں بئی نہ ماں اور آسمان اور زمین کے مابین جو کچھ ہے سب کا ایک ہی رب ہے رب العالمین الرحمان وہ رحمان ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں کفار کا بھی رب ہے اس لیے رحمتیں کرتا ہے مہلت دیتا ہے باوجود اس کے دے ایمان کو ستا رہے قتل کر رہے مذبح خانے ان کے کھول رہے تب بھی مہلت ہمیں تو بہت تکلیف سے معلوم ہوتی ہے نہ جانے اس میں کتنی خیر ہے کتنے جہنمی جنتی ہو کر مرے لا یم لکھوں ان کو کتاب اس دن کوئی مالک نہ ہوگا انبیاء اور رسم تک کہ کوئی خطاب کر سکے اللہ کے ساتھ اس دن ایسے سناٹے ہوں گے اور اتنا اللہ غضبناک ہوگا کہ ہر نبی اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ جتنا آج غضبناک ہے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا اس لیے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا میں اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا حساب و کتاب شروع کرے تم دوسرے نبی کے پاس چلے جاؤ یہاں تک کہ لوگ آخر کار محمد رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بھی خطاب کرنے کا انداز کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے عرض کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جو محمد جو ہم تو شناب مالک اس وقت اپنے پیارے رسول کو سکھائے گا اللہ کے رسول بڑی دیر تک سجدہ ریز رہیں گے اور اس آدمی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی زمین زمین پر ٹکائے رکھیں گے کہ آخر کار رب کرام کا غصہ ٹھنڈا ہوگا مالک کی رحمت جوش مارے گی حکم ہوگا عرفا یا محمد محمد اپنا سر اٹھا سر سوال کر تو عطا دیا جائے گا اشفا شفاعت کر تو شفا تیری شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ میرے لیے یا حق گا حد مقرر کر دے گا اور کہے گا کہ جا جس نے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا اہل ایمان میں سے ان کی سفارش کر اور ان کو جنت میں پہنچا دے یوم یقوم تم منظر دیکھو گے کہ فرشتے سبے باندھے ہوئے سمیت روح الامین کے جبرائیل امین کا کتنا برگزیدہ فرشتہ اتنا بڑا امام فرشتوں کا اس قدر مکین اللہ کے ہاں ان دل عرشی مقین مکین وہ بھی سخت میں کھڑا ہوگا آدمی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے لال میں کوئی کلام نہ کرے گا بلکہ ہم بیا اور رسول بھی یہ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی اللہ اب نہ جاؤ رحمان بولے گا وہ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے دے وقال ثوابا ثواب اور بولی بھی درست ہوگی مجال ہے کہ مشرق کی سفارش کر دے مجال ہے کہ اس کی سفارش کرے جس کی اجازت نہ ملے ذالک یوم الحق یہ ہے وہ دن جو سچا دن ہے آنے والا ہے آ گیا ہمارے ساتھی جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے یہ دل دیکھ لیا افضل چوہان تھے بڑے پیارے ساتھی تھے جھنگ کے بڑے عقیدے والے انسان تھے میں ان کے بارے میں اچھا گمن کرتا ہوں کمزوری اور کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود غالب تھا ان پر توحید کا عقیدہ اور عمل اللہ ان کی مفرت کرے دنیا سے چلے گئے اور سب کچھ انہوں نے قبر کے اندر دیکھ لیا اور انشاءاللہ شاء اللہ روز معاشر بھی اللہ نے چاہا تو بخش دیے جائیں اللہ ان کی بخش کرے آمین یہ حق کا دن ہے شاہ اے دنیا میں موجود انسانوں تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے رب کے ہاں ابھی سے ٹھکانا بنا لے انا عذاب قریبا ہم نے تمہیں بالکل قریب جو تمہارے عذاب اس سے ڈرا دیا ہے ہم اپنی ذمہ داری سے صبح دوش ہو چکے اب دیا رسل سے یہ کہلوایا یوم المرء ما قدمت جس دن ہر شخص دیکھے گا اپنے ہاتھ کی کرتوت جو اس نے آگے بھیجی وہ اور کافر اس دن کہے گا یا لئی اور تو مٹی ہو گیا ہوتا کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ چین والی بکری سے بے چین بکری کو بدلہ دلوائے گا کیونکہ اس نے تین مار کے سے زخمی کر دیا تھا جانوروں تک کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوانے کے بعد انہیں مٹی کر دیا جائے گا پھر کافر کہے گا اے کاش کہ میں ایک بکری ہوتا میں ایک جانور ہوتا آج کی مصیبت سے چھوٹ جاتا آج کتنا اچھا وقت ہے کتنی شاندار مہلت ہے رمضان ایمان عقیدہ سنت کی پہچان بدر کی پہچان شرک کی پہچان اب ہمیں اور کیا چاہیے آئیے سمر کر لیں اور اللہ کی جنت کو حاصل کر لیں آمین آٹھ ہزار روپئے